بھر میں ایما کے حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا تو نام و نصب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لے جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا اقبال بڑا اپ ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا وہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا عزیزان محترم میرے قابل قدر دوستوں اور بزرگوں خصوصاً میرے بھائی جناب یعقوب صاحب جناب لال بخش صاحب جناب علی بخش صاحب والد محترم حاجن جناب مولا بخش صاحب جناب علی گوہر صاحب اور میرے باقی دوست و احباب جن کا نام کسی کے میرے ذہن میں نہیں آ رہے عبد الستار بھائی سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو اسلامی سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم اور اللہ کا احسان کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ لوگوں کی زیارت کے لیے دل میں ڈالا کہ میں آ جاؤں اپنے بھائی کے پاس آپ لوگوں کو دیکھ لوں تو بہت بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر آپ لوگوں کا جگہ آپ لوگوں کا علاقہ دیکھا بڑی محبت ملی بہت پیار ملا جناب یعقوب صاحب سے لے کر آپ کے دیہات تک بہت محبت ملا مجھے زندگی بھر میں کبھی نہیں بھولوں گا انشاءاللہ اور خصوصاً جب کل مجھے کہا گیا کہ انشاءاللہ شاء آپ جمعہ بھی پڑھا لیں تو اس سے اور زیادہ میری محبت اور خوشی میں اضافہ ہوا تو میرے عزیزوں میں آج آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ یقین اور عمل کی نیت سے ان باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک سورت تلاوت کی چھوٹی سی سورت بہت چھوٹی سی لیکن اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سورت کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا زبردست پوری زندگی کا لائے عمل ڈال کے رکھ دیا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے اتنا بڑا زبردست شان رسالت اللہ نے بیان فرمایا ہمارے نبی کی سیرت اللہ نے بیان فرما دی ہمارے نبی کے انعامات اللہ پاک نے بیان فرما دیے ہمارے نبی کے پروگرام اللہ پاک نے بیان فرما دیے اور قیامت تک آنے والی نسل کی ذمہ داری اللہ پاک نے بیان فرما دی قرآن متوجہ اللہ کے لارے کتاب قرآن آخری پارا سورت الکوسر رب العالمین فرما رہے ہیں ان کل کو اے میرے پیارے پیغمبر بے شک میں نے آپ کو عطا کر دیا میں نے آپ کو دے دیا آپ کو میں نے انعام کے طور پر دیا میں نے آپ کو کوسر دے دیا کوسر کیا چیز ہے اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر کے لیے اتنی بڑی انعام کا اعلان فرما رہے ہیں مفسرین حضرات فرماتے الکوثر خیر کثیر کوسر کہا جاتا ہے بہت بڑی خیر کو بہت بڑی انعام کو بہت بڑی عزت اور شان و بلندی کو کوسر کہا جاتا ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کل کو سر اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں نے آپ کو کوسر جیسی انعام عطا فرمائی فصل کا انہر اب آپ کا کام کیا ہے آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی کیا کریں نہر کیا کریں اپنے رب کے لیے ان اکہل اب ابتر کہ بے شک آپ کے دشمن تو نابود ہوں گے آپ کے دشمن دم بریدہ ہوں گے آپ کے دشمن ناکام ہوں گے اور آپ کو اللہ پاک شان عطا فرمائیں گے میرے عزیزوں اب اگر اس صورت کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی تشریح بیان کر دوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی تو ان دنوں میں اگر آپ حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو تاریخ یہ بتلاتی ہے اس دن کے حالات وہ ورق وہ تاریخ ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ کیا دور ہوگا کتنا خون خون, خون, ریز خون ریزی کا دور خطرناک دور اتنا بریمانہ دور کہ ہر قسم کے گناہ وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھے جاتے تھے چاہے وہ قتل ہو سود خوری ہو حرام کاری ہو شراب نوشی ہو بدکاری ہو دنیا جہان کے سارے بد امال سارے برے اعمال اس معاشرے کے حصے بنے ہوئے تھے وہ کالا معاشرہ وہ تاریخ وہ اندھیرا وہ خطرناک وہ لٹمار وہ پریشان کن معاشرہ کہ ان لوگوں پر نہ کیسر نے حکومت کی نہ کیسرا نے حکومت کی دونوں بڑے بڑے بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو انہیں دفاع کرو یہ کس کام کے یہ کس کام کے یہ تو کسی کام کے بھی نہیں ان پہ حکومت بھی کرنا بیکار ہے یعنی اس قسم کے وہ لوگ بالکل آخری درجے گرے ہوئے تھے اخلاقی پستیوں میں گرے ہوئے تھے صاف ظاہر ہے جب انسان بت پرستی میں مبتلا ہو جائے جب گندے کاموں میں مبتلا ہو جائے یہاں تک کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ در گور کیا کرتے تھے آپ اندازہ لگاؤ زندہ درگور اپنی بیٹی اپنے اپنے یعنی خون کے ساتھ یہ معاملہ تو اور لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے وہ اتنی حالت خراب تھی تو ان حالات میں ان پریشان کن حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو بلند فرمانا چاہا جب صفا کے پہاڑ پہ چڑھ کر اپنی چادر مبارک ہلائی یا سباہا کہہ کر تو سارے لوگوں کو حضور نے جمع فرمایا اور فرمانے لگے اے قریش اے مکے کے باسیوں اے مکے کے رہنے والوں اگر میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہی ہے کیا آپ میری بات پہ بھروسہ کریں گے سب نے کہا آپ تو امین ہیں آپ تو سچے ہیں آپ تو بالکل برحق انسان ہیں آج تک ہم نے آپ کے منہ سے کوئی غلط بات نہیں سنی کوئی وعدہ خلافی نہیں سنی کوئی غلط بات بیانی نہیں سنی آپ تو بالکل سچے اور سیدھے انسان ہیں آپ جو فرمائیں گے اسے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں سبحان اللہ سردار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا تفلحون اے مکے والو اے میرے خاندان والو او قریش کے لوگو تم سب کلمہ پڑھ لو اللہ کو مان لو اللہ کی مان لو اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود مت بناؤ یہ لا تو مناتی عزا یہ جتنے بھی بت تم نے پال رکھے ہیں یہ سب مخلوق ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں یہ تمہارے لیے کوئی کام نہیں کریں گے یہ تمہارے لیے مشکل کشا حاجت روا نہیں بنیں گے یہ اللہ کے پاس تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میں ان سارے بتوں کو جمع کر دوں گا ان سب کو میں حاضر کر دوں گا اور میں کہوں گا اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے جاؤ اپنے ماننے والوں کو کامیاب کرو تو وہ بت کہیں گے یا ربا ہم نے ہم نے کب کہا تھا کہ یہ ہمیں مان لے ہم نے کب کہا تھا کہ یہ ہمیں اپنا بنا لے یہ تو خود پاگل ہو گئے تھے یہ تو خود ہمیں بنا کے ہمیں خدا مان رہے تھے یا ربا ہمارا کوئی قصور نہیں اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں میں عیسا بن مریم سے کہوں گا انت قلت للناس اتخذونی امی اللہ مِن دُونِ اللَّهِ <coughs> کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اے عیسا کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو تو حضرت عیسا گڑ گڑا کر فریاد کریں گے اللہ کے سامنے اے خدایا میں نے کب کہا تھا میں نے تو ان کو کہا تھا ان اللہ ربی و رب کم تم مستقیم میں نے تو کہا تھا میرا رب تمہارا رب ہم سب کا رب وہی اللہ ہے وہی خالق کائنات ہے وہی پروردگار ہے آؤ ہم سب مل کر اللہ کی عبادت کریں یا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا ان کن تو کل اگر میں نے کہا ہوتا فقد عالمتا تو آپ ضرور جانتے میں نے تو کبھی نہیں کہا جب ہمارے پیغمبر نے پہاڑ پہ کڑے ہو کر فرمایا اے لوگو لا تو عزا منا تمہارا خدا نہیں بن سکتا یہ سارے وہ تمہارے معبود نہیں بن سکتے یہ سب تمہیں جنت میں داخل نہیں کرا سکتے یہ تمہیں مشکلات سے نجات نہیں دلا سکتے تو قوم کے لوگ دشمن بن گئے قوم کے لوگ مخالف بن گئے قوم نے کہا آج تک ہمارے باپ دادا آج تک ہمارے آبا و اجداد ہمارے ابو ہمارے دادا پر دادا ساری نسل ساری قومیت اسی بتوں کی عبادت کرتی چلی آ رہی ہے انہی بتوں کے سامنے سندرز ہوتی چلی آ رہی ہے یہی بت ہمیں اللہ کے یہاں پہنچائیں گے یہی ہماری حاجت روائی کریں گے تو حضور کا سب سے پہلا دشمن جو بنا حضور کا سب سے پہلا عدو جو بنا مخالف جو بنا قرآن کھول کے دیکھ لیجئے آپ کو نظر آئے گا کہ حضور کے چچا ابو لہب تھے پتھر اٹھا کے حضور کو مارا کہنے لگا باللہ تب یا محمد اے محمد الزم باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو تباہ ہو جائے کیا اسی لیے ہمیں اس پہاڑ پہ جمع کیا اسی لیے ہمیں آج پورا دن یہاں رلایا ہمیں یہاں بٹھایا یہی بتانے کے لیے کہ لات عزا منات کسی کام کے نہیں سب سے پہلا پتھر جب اپنے چچا نے مارا تو لوگوں کو موقع مل گیا زید امر بکر کو موقع مل گیا اور لوگوں کو موقع مل گیا سب نے مل کر حضور کو تکلیف دینی شروع کر دی حضور نے تکلیفوں کی انتہا کر دی تکلیف سہنے کا انتہا کر دیا اور انہوں نے مارنے پر انتہا کر دیا کیونکہ سب سے پہلے مارنے والا اپنا چچا ابو لہب تھا تو اللہ کو کتنا غصہ آیا اللہ کو کتنا جلال آیا جب اللہ نے دیکھا کہ میرے نبی کو ابو لہب مار رہا ہے میرے لبو کو نبی کو پتھر مار رہا ہے بدوائیں دے رہا ہے تو اللہ نے بھی سورت نازل فرما دی تب یدا ابھی لہب تب ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو تباہ ہو جائے تو برباد ہو جائے تو ہلاک ہو جائے ماں اغنا عنہ مالہ وما کسب تو امیر ضرور ہے تو مالدار ضرور ہے تو بہت بڑا وڈیرا ضرور ہے تو بہت بڑا زمیندار ضرور ہے تو بہت بڑا سیٹ ضرور ہے لیکن تیرا یہ مال تیری یہ کمائی تیرے یہ بال بچے تیرے یہ سارے چیزیں تیرے کوئی کام نہیں آنے والے کیونکہ میں اللہ نے عرض سے تم پہ لانت دی تو نے میرے نبی کو ستایا تو نے میرے نبی کو دعا دی تو نے میرے نبی کے خلاف الفاظ استعمال کیے میرے نبی کو پتھر مارا اسلامی بول کو تو نے ٹکرا دیا تو نے کلمے کی دعوت کو ٹکرایا تبت یدا ابی لہب اللہ نے فرما دیا ابو لہب تو برباد ہو گیا اور برباد ہوگا پورا دنیا دیکھے گا تو کیسے برباد ہوگا سیسلا لہب تجھے ان قریب ایسی جہنم میں پھینکوں گا ایسے دوزخ میں پھینکوں گا ایسی آگ میں پھینکوں گا کہ وہ آگ انگارے والا ہوگا وہ بہت خطرناک آگ ہوگا وہ جلانے والا آگ ہوگا کل لما نزیجت جلو تم بدلاؤ جلو تنیرا لیزو کل سیکنڈ سیکنڈ پہ یہ کال جلے گا نیا کال چڑھے گا کال جلتا جائے گا نیا کال چڑھتا جائے گا لیکن لا فیہا ولا یحیا نہ ادھر کوئی زندہ ہوگا نہ مرے گا مرے گا اس لیے نہیں کہ زندہ ہے زندہ اس لیے نہیں کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے اسی حالت میں اس کی زندگی ہوگی اللہ پاک فرما رہے ہیں اے لہب تجھے میں اسی آگ میں ڈالوں گا وہ آگ کے جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَتَبَ اور اس کی بیوی ام جمیل اس کا بھی یہی حال ہوگا کیونکہ وہ بھی نبی کے راستے میں کانٹے بچایا کرتی تھی وہ بھی نبی کو تکلیفیں دے دے دیا کرتی تھی وہ بھی نبی کی دشمن شوہر بھی دشمن بیوی بھی دشمن ان انہوں نے نبی کے پروگرام کو ایکسپٹ نہیں کیا نبی کے پروگرام کو اپنے اندر نہیں لایا تو اللہ نے مال کے ہوتے ہوئے دس لڑکوں کا باپ تھا دس لڑکوں کی موجودگی میں اسے اللہ نے کیسے پکڑا آئیے قرآن کی طرف اللہ پا فرماتے اسے میں نے اس طرح پکڑا کہ ابو لہب کو ایک گٹلی نکل آئی تھوڑا پرسی نکل آیا وہ چلتا رہا ہاتھ پورا اس نے اپنے قبضے میں لیا پورے جسم پر وہ حملہ آور ہوا لوگ اس سے گھن کھانے لگے اس کے اپنے بچے اس سے نفرت کرنے لگے اپنا خاندان نفرت کرنے لگا پھر اسے دور جا کے کہیں دور جا کے رکھ آ گئے کہیں اس کی وجہ سے ہم مریض نہ ہوں وہ رکھنے والا کون ان کے اپنے بیٹے اتبا اتبا اپنے بیٹے جن پہ وہ فخر کیا کرتا تھا انہوں نے گھر سے نکال دیا کیونکہ جس پر حضور کی لانت ہو جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے جو حضور کو اس طرح کہے جو حضور کی دل شکنی کرے اس کو تو یہی انجام دنیا میں دے دیکھنا پڑے گا اس کا یہی انجام ہوگا میرے بھائی تو اس کے بعد جب ابو لہب اس طرح ذلت کر کے مرا تو اس کے لاش کو پتھر پھینک پھینک کے انہوں نے دفنایا ورنہ کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا اس طرح ذلت آمیز اس کی موت واقع ہوئی اس طرح اللہ پاک نے اسے تباہ و برباد کر دیا تو میرے عزیزوں میرے دوڑ کے محبوب دوستو گوٹ آج یعنی بس کے رہنے والوں آج ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں آج ہم اسی نبی کو اپنا سائن اپنا پیغمبر اپنا بڑا اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخر اب بھی دیکھیں کہ آیا ہم نے اپنے نبی کے لائے ہوئے شریعت پر کتنا عمل کیا اپنے نبی کے لائے ہوئے شریعت پر جو اتنی تکلیفوں سے وہ شریعت ہم تک آئی یہی ابو لہب جب اپنے بیٹے کو کہتا ہے اس کے دو بیٹوں کے گھر میں حضور کی دو بیٹیاں نکاح میں دی ہوئی تھی اتبا اتبا کے گھر میں رقیہ ام کلسوم دونوں بیٹیاں تھیں کہا جا کے جا کے محمد کی بیٹیوں کا طلاق دے دو تب جا کر مجھے سکون ملے تب میرے دل کو چین ملے تب مجھے خوشی حاصل ہو تو وہ بیٹا اسی باپ کا بیٹا تھا گیا حضور کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کے دونوں بیٹیوں کی طلاق دے دی کتنا اذیت دیا ہوگا حضور کو اور آخر میں تفاصیر اور تواریخ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے چہرے مبارک پر اس ظالم نے ٹوکا کہا کہ آپ نے ہمیں باپ داداؤں کو برا بلا کہا ہمارے طریقوں کو برا بلا کہا حالانکہ خاندان ایک ہی تھا لیکن حضور کو کتنا نقصان دیا صرف اسی بات کی وجہ سے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کسی کو اپنا معبود مت سمجھو اس کے علاوہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ بناؤ کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرنا ہے توحید کا دعوت تھا اللہ کو ماننے کا دعوت تھا تو ان لوگوں نے اس طرح یعنی کہ اپنے پیارے پیغمبر کے ساتھ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی اپنا اپنا انداز رکھا اور تباہ و برباد ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس نے میرے ساتھ اس طرح بدتمیزی اور اس طرح غلط طریقے سے میرے ساتھ پیش آیا بد اخلاقی اور گستاخی سے پیش آیا تو حضور نے فرمایا اللہ سلط علیہ پر من خدایا اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کر دے اپنے کتوں میں سے کوئی کتا درندوں میں سے کوئی درندہ جنگل کے شیر وغیرہ میں سے کوئی شیر درندہ اس پہ مسلط کر دے سبحان اللہ جب یہ گھر پہنچتا ہے اپنے ابو کے سامنے کہتا ہے میں نے جا کر ایسی گستاخی کی میں نے ایسا عمل کر کے دکھایا میں نے تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا طلاق کے علاوہ بھی میں آگے بڑھ گیا میں آگے چلا گیا تو مجھ پر اس طرح کی بد دعا کر دی ابو لاب اسی ٹین سمجھ گیا کہ ان کی بد دعا کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گی اس ٹائم ابو لہب زندہ تھا اس وقت کی بات ہے تو ایک سفر میں یہ جا رہے تھے تجارتی سفر تھا تو راستے میں ابو لہب نے لوگوں سے کہا کہ میرے بیٹے کو محفوظ جگہ سلا دینا ہم سب محفوظ جگہ اس کو سلاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز اسے نقصان نہ دے تو سب نے جو بوریاں لگائی ہوئی تھی سفر میں جو تجارتی بوریوں میں جو سامان گندم وغیرہ تھا ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے اس کے بیٹے کو اوپر سلایا اور خود چاروں طرف پہرہ دار بن کے سو گئے تو رات کو ایک درندہ ایک شیر آیا وہ سب کے منہ سونگتا رہا سونگتا رہا سونگتا رہا آخر میں جب اس نے محسوس کیا کہ یہاں تو نہیں ہے پھر اسے اوپر سے بو محسوس ہوا اس نے جمپ لگا کر چلانگ لگا کر وہاں پہنچ کر اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا اس شیر نے اس کے بیٹے کو ختم کر دیا صبح جب وہ نیند سے اٹھتا ہے تو اوپر جا کر اپنے بیٹے کا حال دیکھتا ہے تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہنے لگتا ہے مجھے پتا تھا یہی حال ہوگا مجھے یقین تھا کہ محمد کی بدعا کبھی غلط نہیں جائے گی مجھے بھی یقین تھا کہ یہی حال ہونے والا ہے لیکن پھر بھی سدھرا نہیں پھر بھی وہ رائے راست پر نہیں آیا کیونکہ اس نے زد میں آ کر اس نے تعصب میں آ کر اس نے خود کو بڑا سمجھ کر کہ کیوں کیوں میرے بیٹوں میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا کیوں یہ نبی عبداللہ کے گھر پیدا ہوا کیوں میرے بھائی کے گھر پیدا ہوا ہم تو ہر چیز میں آگے ہیں مجھ میں کیا کمی تھی لیکن اللہ جس کو نبی بنانا چاہے اللہ جس میں دیکھے اسی کو نبی بنائے جن جی نسبت خاک رب عالم پاک اس کے بچوں میں اور نبی میں صاف زمین و آسمان کا فرق تھا تو کہاں ہر ایک کوڑی نبی بن سکتا ہے تو میرے عزیز اللہ رب العالمین فرماتے ان سر اے میرے پیغمبر میں آپ کو کوسر دے رہا ہوں تو کوسر کیا چیز ہے مفسرین فرماتے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوسر قیامت کے دن وہ حوض کوسر ہوگا وہ حوض کوسر ہوگا جب قیامت کا منظر لگے گا میرے بھائیو غور سے سنو قیامت کا جب منظر لگے گا یہ سرزمین یہ پورا دنیا یہ حساب جا بن جائے گا حساب کتاب دینا ہوگا آج ہم جو بھی کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ایک دن آئے گا جب ان سب کا حساب کرنا پڑے گا جو لفظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں ماں یلفظو اللہ پاک فرمانے جو کچھ آپ لوگ کہتے ہو بولتے ہو وہ ایسا رائے گا نہیں جائے گا ان سب کا حساب دینا ہوگا آج ہم جھوٹ بولیں آج ہم غیبت کریں آج ہم دوسروں پہ الزام لگائیں آج ہم تہمت بازیاں کریں آج ہم مخالفت کریں جو کچھ کریں ہمیں تو ایک جون بھی نہیں رنگتی ہمارے کام میں جون بھی نہیں رنگتی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا حساب دینا ہوگا لیکن وہ ایک دن آنے والا ہے میرے بھائیوں ہر ایک انسان سے حساب ہوگا تو اس دن اللہ پاک اس سرزمین کو مکمل طور پر فارغ کر دیں گے قرآن میں ہے وہ یہ عرش ہر رب کا یوم یوم سمانیت اس دن آٹھ فرشتے اللہ کے عرش کو لے کر سرزمین پر آئیں گے وہ سب کیوں آئیں گے ادھر ادھر حساب ہوگا یہاں پر منظر نامہ بن جائے گا یہاں پر لوگ قبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے ہر ایک اپنی قبر سے نکلے گا اور قیامت کے منظر میں سب بنا کر کڑا ہو جائے گا اللہ پاک فرما رہے ہیں یوم یقوم الروح جس دن لوگ فرشتے سارے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے لا يتکلمون الا من اذن اللہ الرحمن اس دن کوئی بات نہیں کر پائے گا کوئی کچھ نہیں کہے گا دوسری پڑے کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا کوئی بات نہیں کر پائے گا اللہ من ازین اللہ الرحمان مگر جس کو رحمان کی طرف سے اجازت ملے وقال ثوابہ اور وہ بھی سیدھی سیدھی بات کرے گا تو اس دن اللہ پاک اپنے نبی کو جو شان دینا چاہتے ہیں اپنے نبی کو جو انعام دینا چاہتے ہیں اس بات کو اللہ پاک نے سورہ نبا میں بیان فرما دیا سبحان اللہ قیامت کا منظر ہوگا اولین تا آخرین اس میدان میں جمع ہوں گے ایک سو بیس سب بنا کر اسی سب صرف امت محمدیہ کے ہوں گے باقی چالیس سب اور امتوں کے ہوں گے اللہ رب العالمین بندہ لا یزال ابن آدم کسی کے بھی پاؤں کو زمین نہیں چھوڑے گا عن خمس یہاں تک کہ پانچ سوالوں کا اس سے پوچھ گچھ ہوگا پانچ سوال اس سے پوچھے جائیں گے تمہیں یہ عمر دیا تھا اسے کہاں گوا دیا یہ عمر تو نے جوانی کہاں گزار دی یہ سوال کیا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا مال کے جو حق کو حقوق تھے وہ تم نے کیسے خرچ کیے یہ سوال کیا جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپنی جوانی اللہ کے لیے وقف نہیں کی ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے آپ اس کے نیچے آ جائیں اس کے پوچھ گچھ میں پریشان ہو جائیں کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم جس نے مال جمع کیا پھر اس مال کو اللہ کے لیے خرچ نہیں کیا یعنی اس کا زکات نہیں نکالا ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ جہنم کے دردناک عذاب کی یوم یوما علیہ نار جہنم جس دن اس کا یہ مال جہنم کے اندر گرم کیا جائے گا فتوکوا بہا جباؤہم و جنوبہم و زورہم ہذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون اس مال کو لے کر اس کی پیشانی کو داغا جائے گا پہلو کو داغا جائے گا بائیں پہلو کو داغا جائے گا اس کے پشت کو داغا جائے گا اس سے کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جس کی بنا پر تو نے ہمیں ناراض کر دیا تھا تو نے اس کی زکات نہیں نکالی تھی سالانہ اس پر جو زکات نکلتی تھی وہ تو نے نہیں ادا کی آ جا آ جا آج تو اس مال کے پیچھے عذاب میں مبتلا ہو جا حدیث میں ہے حضور نے فرمایا یتی اتنی ارون وہ قیامت کے دن پھر یہ مال یہ گدوں کے شکل میں اونٹ کے شکل میں گائے بیل کے شکل میں آئے گا اسے روندے گا اسے مارے گا اسے کچلے گا اور یہ سانپ کی شکل میں آ کر اسے ڈسے گا قیامت کے دن اس پر بہت سارے مشکلات ہوں گے کیونکہ رب نے مال دیا تھا اور اس مال کو رب کے راستے میں جو حقوق تھے سائل والمحروم اور محروم کے حقوق ادا نہیں کیے تھے آج ہم سمجھتے ہیں بھائی یہ مال میرا ہے یہ سب کچھ میرا ہے لیکن یاد رکھو یہ سب کچھ اللہ کا ہے اللہ نے آپ پر ذمہ لگایا اس میں سب کے حق حقوق ادا کر دو قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جائے گا عمر کے بارے میں مال کے بارے میں علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کتنا علم پر عمل کیا تھا اور علم کتنا اس پر تو نے عمل کیا یہ سب پوچھا جائے گا جوانی پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا یہ بھی پوچھا جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حرام کاروبار کرو سود و جوا میں کاروبار کرو شراب و غلط کاری کا کاروبار کرو یہ بھی پوچھا جائے گا خرچ بھی پوچھا جائے گا آپ کو آپ کی عمر کے بارے میں مال کے بارے میں علم کے بارے میں یہ سب پوچھا جائے گا کتنا خطرناک منظر ہوگا کہ زمین چھوڑے گی نہیں جب تک یہ سوالات نہیں ہوں گے تو میرے بھائی یہ دنیا اللہ نے امتحان گاہ بنایا تو قیامت کے اس منظر میں کتنا خطرناک منظر ہوگا اللہ پاک فرماتے کوئی بات نہیں کر پائے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے اللہ پاک فرمائیں گے ارفا محمد اے محمد اپنا سر مبارک اٹھاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک اٹھائیں گے اللہ پاک فرمائیں گے سل اور سوال کرو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں والا سو فیوتی اور ربو کا فترزہ آج اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائیں گے باقی انبیاء فرماتے تھے نفسی نفسی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب امتی یا رب امتی اے میرے ربا میری امت میری امت میری امت کا آج حال برا ہے تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا آتینا کل کوسر حضور نے فرمایا قیامت کے دن حوض کوسر میرے لیے بنایا جائے گا جنت سے دو پرنالے اس کے اندر گرتے رہیں گے اور اتنا زبردست پانی ہوگا کہ دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا آسمان کے ستاروں کے جتنے وہاں پر وہاں پیالے رکھے ہوں گے گلاس رکھے ہوں گے یہ سب یعنی وہاں پر اتنے سارے گلاس میری امت آئے گی اور میں اپنے ہاتھ سے انہیں پلاتا رہوں گا من شربا مین لم یزما ابدا جس نے ایک دفعہ مجھ سے ایک گلاس پانی پیا وہ قیامت میں جنت تک داخل ہو پھر اسے پیاس نہیں لگے گی ہاں یہ حوض کوسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے لوگوں کو پلائیں گے لوگ اس سے پیتے رہیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر اس کو اس کو فرشتے نہیں چھوڑیں گے جس نے میرے بعد مجھ پر کوئی غلط بات باندھ لی مجھ پر جھوٹ باندھ لیا مجھ پر غلط حدیث باندھ لی مجھ پر غلط بات جو میں نے نہیں کی اس نے رائج کر دیا جو سنت میرا نہیں تھا اس نے اسے چھوڑ دیا اور بدتوں میں مبتلا ہو گیا جو چیز میں نے نہیں دی میرے بعد اس نے خود سے اسے دین بنا کے کیا وہ معلوم رہے گا تو میرے بھائیوں ہم کوشش کریں کہ حضور کے ساتھ حضور کی سنتوں کو لینے والے بن جائیں دین کو اپنے صاف شفاف طور پر جس طرح حضور نے ہمیں دی اس طریقے سے ہم اس دین پہ چلیں قیامت کے دن اللہ پاک فرماتے میں آپ کو کوسر دوں گا تو یہی کوسر ہوگا کہ ہم اور آپ جائیں اللہ اللہ کے حضور ہمیں پانی پلائے یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی اللہ ہم سب کو نصیب کرے تو اللہ نے فرمایا جس کو یہ کامیابی چاہیے اس سے کہو فصلی ربی کا ونہر نماز پڑھو نماز فصلی حکم ہے اللہ کا فصلی نماز پڑھو اپنے رب کے لیے ون ہر اور قربانیاں کیا کرو اپنے رب کے لیے قربانیاں کیا کرو کبھی گائے ذبح کرو کبھی بکریاں ذبح کرو کبھی پیسے دو یتیم بیچارے مسکین یہ بیوا وغیروں کی خاطر اپنے لیے ثواب کماؤ کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ قیامت میں اس طرح میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا آج ایسا کر کے حضور نے فرمایا اس طرح میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا جس نے کسی بیوا کے ساتھ اچھا سلوک کیا یعنی اسے خرد نوش تام اور اسے خیرات صدقات دیے تو قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا میرے بھائیوں اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً زِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اے لوگو اے لوگو ڈرو اس بات سے اگر آپ وفات ہو چکے ہوتے اور آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے آپ کی بیوی بیوہ اور وہ پریشان حال ان کو بیچاروں کو کھانے کے لیے نہ ہوتا تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اور سے دیتا بالکل چاہتے کیونکہ اپنے بچے ہیں تو اسی طریقے سے اگر کوئی اور مر گیا یا کسی نے طلاق دے دی اپنے بیوی کو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بیچاری ماں کہاں سے لائے کہاں سے کھلائے یہ معاشرے کے لوگوں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان بچوں پر شفقت کریں ان یتیموں پہ شفقت کریں کیونکہ حضور نے فرمایا انا و کافل یتیم کہاتین میں اور یتیم کو پالنے والے اس طرح ہوں گے تو میرے بھائیوں اللہ پاک نے ہمیں یہی چیز تو سمجھایا کہ صرف مال کی محبت اپنے اندر مت رکھو مال کی محبت اپنے دل میں جگہ مت دو کہ سب کچھ مال بنے سب کچھ جائیداد بنے سب کچھ پیسہ بنے اس اللہ نے قرآن میں سورت الفجر میں فرمایا وہ تک کلو نا سا لما کلک دکا وہ جم بہنم یوم زکر انسان وہ ان اے لوگوں ایسا نہ کرو کہ مال کو بس محبت کرو کہ مال کی محبت تمہارے دل میں اتنی بس جائے کہ دنیا میں کسی کا ہوش ہی نہ رہے آپ کو حقوق مال کے جو ہیں ان کے بھی ادا کرنے کا ہوش نہ رہے ایسا مت کرنا اس دن کو یاد رکھنا جب وہ دن آنے والا ہے جب یہ زمین ہلا دی جائے گی جب یہ زمین پوری ہلا دی جائے گی اور آمال نامہ ظاہر ہوں گے سارے لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں گے سارے لوگ قیامت کے معاشر میں ہوں گے یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور انسان کتنا تکلیف ہوگا اس دن کو یاد رکھو اس دن کے متعلق سوچو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی وجہ سے خدا نخواستہ قیامت برباد نہ ہو تو اللہ پاک فرماتے نماز پڑھو ون ہر قربانی دو میرے بھائی اسلام میں نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے اتنی بڑی اہمیت کہ اسے ہم کیسے یعنی کسی طریقے سے سمجھانے کے لیے الفاظ نہیں ہے نماز اتنی بڑی اہمیت ہے حضور نے فرمایا الفرق بین الاسلام والکفر ترک الصلاۃ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز میں ہے بس ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے حضور نے فرمایا جس محلے میں ایک مسجد ہو اور وہ لوگ اس مسجد کو آباد کریں تو اللہ پاک اس محلے کو آباد کرتے ہیں اس گوٹ کو آباد کرتے ہیں اس علاقے کو آباد کرتے ہیں اگر خدا نخواستہ ایک محلے میں مسجد ہو اور لوگ اس مسجد پہ توجہ نہ دیں فجر کی نماز نہ ہو زور اثر مغرب عشاء نہ ہو تو اللہ پاک اس گوٹ کو اس محلے کو تباہ کر دیتے ہیں وہاں سیلاب وہاں مشکلات وہاں زلزلہ وہاں بیماریاں وہاں مصیبتیں وہاں پریشانیاں بے چینیاں ہر قسم کی مشکلات پر اس محلے میں آ جاتے کیوں جہاں اللہ کا گھر آباد نہ ہو وہاں لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں اس چیز پر توجہ دیں ہم ہمیں نماز پر بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی کیونکہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحفہ ملا جو عرش پہ جا کر ملا ورنہ سارے احکام زمین پر ملتے تھے سارے احکام فرش پر ملتے تھے لیکن نماز وہ واحد تحفہ ہے جو اللہ نے عرش پر عطا فرمائے پر حضور کو بلا کے اسرا کی رات معراج کی رات سبحان الذي اسرا ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا اولا لنريه من اياتنا اللہ پاک فرماتے ہیں کتنا پاک ہے وہ رب کہ جس نے اپنے بندے کو رات و رات عرش تک لے گیا رات و رات اللہ نے اپنے پاس بلا لیا وہاں اللہ پاک نے حضور کو یہ نماز بطور گفٹ بطور تحفہ دیا نماز تو پچاس تھے حضرت علیہ سرات والسلام نے کم کرا کرا کے پانچ تک لائے فرمانے لگے کہ میری امت نے دو رکاوٹ نہیں پڑی حضور نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں یہ پانچ بھی کم کراؤں میری امت اگر پڑے تو وہ میرے ساتھ رہے گا نہ پڑھے تو وہ اللہ کی اللہ اس کو خود اس کا بدلہ دے تو حضور نے فرمایا شاداب رہے آباد رہے وہ بندہ جس نے اپنے نمازوں کی حفاظت کی اور جو اپنی نمازیں پڑھے گا اللہ کی طرف سے اسے پروانہ ملے گا کہ وہ منافقت سے بری اور جنت میں داخل ہوگا کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی اور قیامت کے دن بے نمازی کے بارے میں اللہ پاک نے سور قلم کے اندر جو نقشہ کھینچا ہے سورہ قلم کے اندر اللہ پاک نے جو بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے جب دن لگے گا سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ پاک اپنا یہ پاؤں مبارک قدرت کا تجلی ظاہر فرما دیں گے اب رب رب کو پتا ہے کہ اللہ پاک کس طرح اپنا تجلی کریں گے ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ اللہ اپنا پاؤں مبارک ظاہر کریں گے کیونکہ قرآن کے الفاظ اسی طرح ہے تو ہم اور آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں میرے دوستوں کہ اس دن کتنی شرمندگی ہوگی اس انسان کے لیے جو نماز نہیں پڑھتا ہو اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت کی بات ہوگی سور قلم کے اندر اللہ پاک نے اس کا ایک نقشہ نکالا ہے اس کا ایک رخ اللہ پاک نے کھینچا ہے تاکہ اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں رب العالمین فرماتے ہیں یوم السجود فلا يستطيعون جس دن قیامت کا دن ہوگا میں لوگوں کے سامنے اپنی پنڈلی ظاہر کر دوں گا سات عربی میں پنڈلی کو کہتے ہیں یوم یکشف عن ساق جس دن میں اپنی پنڈلی ظاہر کر دوں گا لوگوں کے سامنے وہ إِلَى السُّجُودِ سارے لوگ سجدے میں گر پڑیں گے مجھے دیکھتے ہی میری پنڈلی کی تجلی دیکھتے ہی سارے لوگ سجدے میں گر پڑیں گے فلا جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی ہوگی جو نماز کا عادی نہیں تھا جس کے اندر نماز کی عادت نہیں تھی قیامت کے دن اس کا کمر تختہ لگا کر اسے سکھا کر اسے پریس کیا جائے گا وہ سجدہ نہیں کر پائے گا باقی سارے نمازی سارے نمازی لوگ سجدہ ریز ہوں گے لیکن یہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا یہ سجدہ نہیں کر پائے گا فلا يستطيعون خاصیت ابصارهم ساروں ذلہ اب یہ پریشان ہوگا یہ ڈر رہا ہوگا اس کی آنکھیں خوف زدہ ہوں گی اس کا چہرہ خوف زدہ ہوگا اس کا دل لرز رہا ہوگا یہ پریشان ہوگا خاشیاتن اب ترحکم ذلہ اس پر ذلت چاہی ہوئی ہوگی اس پر بہت بڑی ذلت ہوگی کیونکہ یہ سجدے میں نہیں جا پا رہا بہت محنت کرے گا کہ میں سجدہ کروں لیکن اللہ اجازت ہی نہیں دیں گے تو کہاں سے سجدہ کرے گا جب دنیا میں نہیں سجدہ کیا تو اب تجھے سجدہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اب تیرے سجدے سے کیا فائدہ وہ تو دنیا میں تو سجدہ کرتا تو اس کی کوئی قیمت تھی وہاں علم الغیب تھا وہاں اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا تھا جنت جہنم کو نہیں دیکھا تھا وہاں سجدے کی قیمت تھی اب یہاں آ کر جب سب کچھ دیکھ لیا تو اب سجدہ تم کرو گے ہی لیکن اس سجدے کی قیمت ہی کوئی نہیں اب کیا فائدہ اب کیا پچھتا ہے بھوت جب چڑیا چگ گئی کھیت اب کیا فائدہ جب سارا وقت ہی نکل گیا تو اب فائدہ نہیں اللہ پاک فرما دے فضر نہیں وہ میں آج مجھے چھوڑو آج مجھے مجھے ان کے ان کو میرے حوالے بس کر دو میں جانوں یہ جانے کہ میں ان کو کیا سزا دوں گا تو میرے بھائیوں یہ بے نمازی بہت بڑی ناکامی ہے بہت بڑی ذلت ہے شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا وہ کتنا تباہ ہوا اگر ہم اور آپ خدا نخواستہ اللہ کے حکم کو سجدہ اللہ کو سجدہ نہ کرے تو کتنی بڑی کتنی بڑی برائی اور غلطی ہوگی ہمارے لیے کہ اگر ہم اور آپ خدا نخواستہ نماز نہ پڑھے بہت بڑی ناکامی فارسی شاعر کہتا ہے شیتا ہزار مرتبہ بہتر سے بے نماز شیتا ہزار مرتبہ بہتر بے نماز او سجدہ پیش آدم پیش حق نکار شیطان تو ہزار بار بہتر ہے اس آدمی سے جو نماز نہیں پڑھتا کیونکہ شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کہ یہ تو ڈائریکٹ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا کتنی بڑی میرے میرے بھائیوں غلطی ہوگی تو اس لیے اللہ فرماتے نماز پڑھو فسلی نماز پڑھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لے کر اسے ہلایا اس کے سارے پتے جڑ گئے گر گئے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا میں نے ایسا کیوں کیا میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ نے ایسا کیوں کیا سبحان اللہ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی عبداللہ ابن مسعود میں نے اس لیے ایسا کیا کہ جب مومن بندہ وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم کے سارے گناہ اس کے سارے خطا اس طرح گر جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں جس طرح اس ٹہنی سے میں نے یہ سارے پتے گرا دیے جس طرح اس ٹہنی کے پتے گر گئے اسی طرح جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں کسی کے گھر کے سامنے حضور نے فرمایا ایک نہر ہو لوکانا پانچ پانچ مرتبہ ہوا اگر اس نہر میں نہائے گا حل یبقا من درنی ہے آیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا صحابہ فرماتے میں نے کہا کہ نہیں رہے گا جب بندہ پانچ ٹائم نہائے تو صاف ظاہر ہے اس کے جسم پر کوئی میل کو چیل نہیں رہے گا حضور نے فرمایا اسی طرح جب بندہ پانچ ٹائم نماز پڑھتا ہے تو اس کے بھی جسم پر کوئی گنا باقی نہیں رہتا سارے گنا ختم ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں نماز کی پابندی اس طرح اپنے اوپر کرو جس طرح ہم لباس کی پابندی کرتے ہیں دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا گرمی ہوگی کوئی انسان اپنا ٹوپی اتار لے گا کوئی انسان اپنا قمیض بھی اتار سکتا ہے گرمی ہے کوئی اپنا بنیان بھی اتارے گا لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے گرمی سے اپنی شلوار بھی اتاری نہیں اتارے گا کیونکہ یہ شلوار انسان کی عزت ہے انسان کی پہچان ہے اس کی غیرت ہے سب کچھ ہے اسی طرح نماز ہم ہمارے ہمارے لیے شلوار جیسی بن جائے میرے بھائیوں وہ مومن مومن ہی نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو حضور نے فرمایا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو بندہ نماز نہ پڑھے تو آپ اندازہ لگائیں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھاؤ انفسکم نارا خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ ہم اپنے گھر والوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے سارا دن محنت مزدوری سارا دن کام کاج وہ بیمار ہو جائے ہم انہیں لے کر اسپتالوں میں شہر شہروں میں پھرتے تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ ہو تو میرے بھائیوں یہ دین کی نقصان قبر کا نقصان آخرت کا نقصان کیا ہم اسے اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ اس نقصان کو تو نقصان ہی نہیں سمجھتے ہمارے گھر والے نماز بھلے نہ پڑھیں لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں انہیں دینی تعلیم نوازیں دینی تعلیم دیں اس طرح کی مائیں بنیں جس طرح کے ماں ہمارے قرون اولا میں ہمارے پہلے زمانے کی ماؤں میں جو قابلیت ہوتی تھی ان باپوں میں جو قابلیت ہوتی تھی اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے فکر میں وہ لگے رہتے تھے اپنے بچوں کو دیندار بناتے تھے آج ہم جب سنتے ہیں شیخ کی باتیں شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک بات مجھے یاد آ گئی ہم کتنے خوش ہوتے کیوں ہمارے بزرگ ہیں وہ اللہ والے تھے کتنے بڑے بزرگ تھے تو ان کو یہ بزرگی کہاں سے ملی اگر ہم صحیح غور کر کے دیکھیں ان کی زندگی پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ان کی ماں کی وجہ سے ان کی ماں بہت نیک تھی بہت بڑی نمازی تھی معاہد تھی اللہ والی تھی ولیہ تھی بہت زیادہ ان کو فکر تھا کہ میرا بیٹا اللہ کا دوست بن جائے اللہ کا ولی بن جائے میرے بھائیوں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر وقت کھانا الماری میں رکھتی تھی جب شیخ آتے تھے اس کے بچے تھے عبد القادر جیلاری رحمت اللہ علیہ جب وہ آتے تھے ماں نے ذہن بنایا ہوا ہوتا تھا بیٹا الماری کے پاس آ کر اپنے اللہ سے مانگو دعا کرو دو رکعت پڑھو اللہ سے دعا مانگو اللہ مجھے کھانا دو اللہ مجھے کھانا دو اللہ مجھے بھوک لگی ہے گڑ گڑا کے دعا مانگو تو شیخ بچہ تھا وہ اپنی ماں کی باتوں کو سنتا تھا اپنے ماں کے زبان سے اللہ کی بڑائی سنتا تھا اللہ کے بارے میں اللہ کی کبریائی اس کے دماغ میں آ گئی تھی کانا تو مار رکھتی تھی الماری میں لیکن شیخ آ کے دعا مانگتے تھے وہ جب الماری کھولتے تھے تو کھانا رکھا ہوتا تھا ان کی ذہن بنتا چلا گیا اللہ کی بڑائی سن سن کے اور اس طرح کے کھانے آ آ کر ان کا ذہن بن گیا حالانکہ کھانا امی رکھتی تھی مگر امی کو یہ فکر ہوتا تھا کس طرح میرا بیٹا اللہ والا بن جائے سبحان اللہ ایک دفعہ ماں کہیں گئی ہوئی تھی اس دن ماں کو دیر ہو گئی کھانے کا ٹائم بھی ہو چکا تھا اب ماں بھی پریشان تھی آج میرا بیٹا الماری کے سامنے آ کر دو رکعت پڑے گا میرا بیٹا اپنے منہ منہ ہاتھوں کو اٹھائے گا ننے منہ ہاتھ جب اٹھیں گے وہ کھانا مانگے گا وہ ماں پریشان ہو گئی تو آج کیا بنے گا آج میں نے تو کھانا نہیں رکھا آج تو میں پس گئی ماں پریشانی کی حالت میں جب آتے ہیں شام کو اپنے گھر واپس لوٹتے تو اپنے بیٹے کو پوچھتے ہیں بیٹا آج آپ کس کیا آج آپ نے کیا کیا آج کیسا دن گزرا تو یہ چھوٹا بیٹا شیخ فرمانے لگے میری اما آج میں نے الماری کے پاس آ کر جو دعا کی آج الماری کھولا تو کچھ لذیذ عجیب و غریب کھانا آج مجھے ملا آج تک ایسا لذیذ کھانا میں نے نہیں کھایا تھا تو ماں ماں ماں کو پتا تھا جی میرا بیٹا بن چکا ہے اب تو بیٹے کا یقین پختہ ہو گیا ہے اس کو بھی دلی دل کتنی خوشی ہوئی اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ اللہ پر تو سب کو بھروسہ اس کو پتا ہے اللہ دینا چاہے تو کیا نہ دے اللہ قرآن میں فرماتے جب مریم چھوٹا سا تھا حضرت زکریہ اسے کمرے میں بند کر کے چلے جاتے تھے وہ کب فلاح زکریہ قرآن کہتا ہے دخل لا زکری المحراب وجد عندها رزقا جب زکریہ بند کمرے میں آ کر مریم کے پاس پہنچ گئے دیکھا تو مریم کے پاس طرح طرح کے خربوزے تربوزے پل فروٹ وغیرہ کھانے پینے کے اشیاء پڑے ہوئے یا مریم انا ہادا اندالت سلات وہ سلام پوچھنے لگے اے چھوٹی مریم یہ کھانا تیرے پاس کہاں سے آ گیا چھوٹی منی بچی کہہ رہی ہے بی بی مریم جواب دے رہی ہے کال عند اللہ اللہ کی طرف سے یہ کہنا آیا ہے ان اللہ جس کو چاہے روزی دے بغیر حساب بغیر حساب و کتاب جتنا چاہے جس کو روزی دے اللہ کی مرضی اللہ نے اس چھوٹی مریم کو روزی دیا بند کمرے میں تو قرآن کہتا ہے زکریا ربا وہ منظر دیکھ کر زکریا نے بھی اپنے رب سے دعا کی قال ربی حبلی من لدن کا ضروری طیبہ اے میرے پروتگر مجھے آج تک سو سال ہو گئے میں بڈا ہو گیا میری گھر والی بوڑھی ہو گئی یا اللہ ہمارے بال سفید ہو گئے لیکن ہمیں اولاد نہیں ہوئی اللہ ہمیں بھی اولاد دے جس طرح مریم کو بند کمرے میں روزی دیتا ہے تو اللہ نے دعا قبول کی سرادت الملائی کا وہ ہوا قائم المحراب حضرت زکریہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اس نے خوشخبری دی کہ تمہیں یحییٰ نامی بیٹے کی خوشخبری مبارک ہو تمہیں اللہ یحییٰ نامی بیٹا دے گا تو میرے بھائی اللہ نے وہ بیٹا دے دیا آج شیخ کی ماں نے اپنے بیٹے کو جس طرح سکھایا تھا اب وہ بیٹے کو آج عجیب لذیدار مزیدار کھانا ملا تو اس ماں کو کتنی خوشی ہوئی اس کے بنانے میں بھی اس کا ماں ماں کا ہاتھ تھا میرے بھائی ورنہ ہم اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے دیکھیے ہمارے بچے بڑے ہو کر کیا بنتی ہمارے دشمن بنتے ہیں الٹا ہمیں مارتے ہیں وہ معاشرے کے لیے کیا فائدہ ہوں گے خود اپنے ماں باپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے کیوں ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے خود نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے بچے کیا نماز پڑھیں گے ہم جب خود قرآن نہیں تلاوت کرتے تو ہمارے بچے کیا سیکھیں گے ہم جب اللہ کی بڑائی بیان نہیں کرتے تو ہمارے بچے کیا اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو میرے بھائی شیخ کو اللہ نے معرفت نصیب کر دی ماں کی وجہ سے ماں کی وجہ سے تو بعد میں شیخ جب اللہ والے بن گئے بڑے بن گئے کتنا اللہ نے ان کا اونچا مرتبہ کیا ایک دفعہ ایک ماں نے سوچا کتاب حیات الحیوان میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو لایا شیخ کے پاس کہ یہ آپ کے پاس پڑھے گا آپ اسے پڑھاؤ تو شیخ نے اس کو رکھ لیا بھائی مدرسے میں رہے تو ایک دفعہ وہ ماں اس سے ملنے کے لیے آئی اپنے بیٹے سے دیکھا میرا بیٹا کمزور ہو گیا ہے لاغر ہو گیا ہے پہلے اچھا خاصا تھا اب بالکل کمزور ہے تو پوچھا بیٹا تو کیا ہے بیٹے نے جواب دیا ماں صرف سوکھی روٹی ملتا ہے بس وہ بھی پانی کے ساتھ ڈبو ڈبو کے پیو گا اس کو تو ماں کو بہت عجیب سا لگا غصہ نے بڑے ہوئے گئے شیخ کے کمرے میں عجیب واقعہ شیخ کے کمرے میں چلے گئے اور دیکھا کہ شیخ گوشت تلاول فلما رہے ہیں گوشت کھا رہے ہیں اور آخری یعنی کھانا ختم ہو چکا ہے اور اب دی اینڈ ہے یعنی کھانے کا آخر ہے اور سارے ہڈی وغیرہ پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں تو ڈائریکٹ جا کر کہتا ہے خود تو گوشت کھاتے ہو خود تو ہڈیاں پلیٹ میں رکھے ہوئے اور میرے بیٹے کو سوکھی روٹی کھلاتے ہو میرا بیٹا اتنا طاقتور تھا اور یہاں آ کے کمزور ہو گیا میں نے کیا اسی لیے دیا تھا کہ اسے کھانا مت دو بس صرف آپ خود گوشت کھاؤ تو شیخ نے جب عورت کی یہ باتیں سنی تو فوراً ان ہڈیوں کو بولا یا عظام اے ہڈیوں اللہ کے حکم سے پھر جو تم تھے وہی بن جاؤ تو کتاب میں لکھا ہوئے ہے وہ ہڈیاں ایک زندہ مرغی کی شکل میں آ گئے وہ زندہ ہو گئے وہ ہڈیاں زندہ مرغی بن گئی اور کا کا کا کر کے چلی گئی شیخ نے فرمایا جس دن تیرا بیٹا اس مقام تک پہنچے گا اس دن اس کی مرضی مرغی کا ہے یا ہرن کا ہے یا گائے بکری کا ہے لیکن آج جب وہ سیکھ رہا ہے تو اسے سوکھی روٹی کھانی ہوگی آج اسے یہی کھانی ہوگی رکھنا ہے رکھ لو نہیں رکھنا ہے لے جاؤ جس دن وہ اس حد تک پہنچے گا تو اس دن وہ جو بھی کھائے گا اس کی مرضی تو ماں نے دیکھا واقعی بہت بڑی کرامت اتنی بڑی کرامت اس نے دیکھ لی تو اس نے اپنے بیٹے کا بیٹا سو کی روٹی کھا لو لیکن یہی رہو کیونکہ مجھے مجھے پتا ہے کہ یہی سے تجھے عزت ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی تو میرے بھائی آج تک جو بھی انسان بنا تو ماں باپ کی وجہ سے بنا ہمیں بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود کو اور اپنے بچوں کو بنائیں خود نیک بنیں گے تو ہمارے بچے نیک بنے ہمیں سندھی آتی ہے تو ہمارے بچوں کو آتی ہے ہمیں اگر سندھی نہ آتی تو ہمارے بچوں کو کہاں سے آتی اب مجھے سندھی نہیں آتی کیونکہ میرے باپ دادا کو نہیں آتی اسی طریقے سے اگر ہم خود کو اپنے اپنے کو صحیح کریں گے تو ہمارے بچے بھی صحیح ہوں گے میرے بھائی تو مسجد کو اپنا آباد کرو مسجد کو اپنا یعنی کہ انتظام کرو یہاں نماز مزین کرو اپنے گھر والے عورتوں کو گھر والوں کو نماز پہ لگا دو بھائی جس کو نہیں آتا سکھاؤ لیکن یاد رکھنا اگر آپ نے خود نماز پڑھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھائی کل قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے ہمارے نبی کے آنے کا مقصد اپنے اندر تبدیلی اپنے ماحول میں تبدیلی اپنے ذہنوں میں تبدیلی اپنے خیالات میں تبدیلی یہ نہ ہو کہ حضور آ گئے اور ہم پھر بھی جہنم میں چلے گئے حضور تو آ گئے اس کے باوجود قیامت میں حضور نے ہماری شفاعت نہ کی حضور نے قیامت میں ہمیں نہ پہچانا تو کیا رہے گا ہمارے ساتھ یاد رکھنا جو نماز نہ پڑے قیامت کی تو اس کا بہت برا حال ہوگا قیامت کے دن حضور نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا جو وضو کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا جس کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے جو پہچانا جائے گا کہ یہ میرا امتی ہے جو نمازی تھا اگر نماز نہیں پڑا تو قیامت کے دن یہ کالے کالے ہوں گے قیامت کے دن ان میں چمک نہیں ہوگی جب چمک نہیں ہوگی تو حضور کہاں سے ہماری سفارش کریں گے کہاں ہماری سفارش کریں گے تو میرے بھائیوں اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حضور کے ساتھ میں حضور کی مائیت میں حضور کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر میں جنت میں چلا جاؤں تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں وہی طریقہ اپنا جو حضور کی زندگی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے انہی باتوں سے میں آپ حضرات کے سامنے اپنی تقریر کو اختتام پذیر کرتا ہوں دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم سب کو جب تک زندہ کرے اسلام پر اللہ زندگی عطا فرمائے اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا را اپنے مسجد کو آباد کرو اپنے گھروں میں نمازیں نمازیں پڑھو اور اپنی زکوٰۃ وغیرہ جو ماشاء اللہ آپ کا گندم وغیرہ لگے گا ان کا جو دس ایک ہوتا ہے یا جو حق و خراج ہوتا ہے وہ ضرور اللہ کا جو ہے وہ ادا کرو وہ ضرور اپنی زکوٰۃ اپنے اوپر مت رکھو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وما واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين